محمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله زمانہ نقش قدم ان کے مٹا نہیں سکتا زمانہ نقش قدم ان کے مٹا نہیں سکتا قدم قدم پہ جو نقش وفا بنا کے چلے انتہائی قابل صد احترام محترم بزرگوں دوست اور عزیزوں آج کے عظیم الشان اجتماع سے اور بالخصوص اس جلسہ سے جو کہ حضرت مولانا طلحہ رشید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے ایک پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم حالات کو بھی سمجھیں اور ان حالات کا علاج بھی سمجھیں کہ ان حالات کا علاج کیا ہے کہ آج جو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سارا کفر متحد ہو کر مسلمانوں کے اندر ایک احساس پیدا کر چکا ہے یا مزید کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ احساس یہ ہے کہ مسلمان کی مسلمان کا نہ عقیدہ محفوظ ہے مسلمان کی نہ عزت محفوظ ہے اور مسلمان کا جو نہ جان و مال محفوظ ہے یہی وجہ ہے کہ آئے دن مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر کے کافر ایسے مظاہرے کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چل جائے یقین ہو جائے کہ تم اگر پندرہ سولہ لاکھ قربانیاں دے کر افغانستان کے اندر اور اتنی لمبی جنگ لڑ کے افغانستان کے اندر جس کے اندر امریکہ کو شکست ہو چکی ہے تو میڈیا کو دھمکیاں دیتے ہو لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم اس وقت بھی طاقت والے ہیں ہم اگر چاہیں تو ایک عیسائیہ عورت عیسائیہ عورت جو کہ آقا انعام دار مسلاط السلاط کے بارے میں حضرت عمہ خدیجہ کے بارے میں جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے وہ بکواسات کرتی ہے گستاخی کرتی ہے تو ایسے میں جب اس کو چھڑایا جاتا ہے اس کے بارے میں رہائی کا فیصلہ ہوتا ہے یا اس طرح کے دیگر واقعات جو پیش آتے ہیں بیت المقدس کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے ٹرمپ نے پورے عالم اسلام کا منہ چڑھایا وہاں تلابیب کے اندر اپنا سفارت خانہ بنایا تو مسلمانوں کو ایک وارننگ دی ایک پیغام دیا تم کچھ نہیں کر سکتے بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے بابری مسجد ہماری جان اور مال بھی زیادہ عزیز ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے دنیا کی ہر مسجد ہمارے ایمان کا حصہ ہے آج ہندو عدالتوں کے اندر ہندوستان کی عدالتوں کے اندر اس مسئلے کو اچھال کر ایک تمسخر بنا دیا گیا ہے اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم کچھ نہیں کر سکتے آج کے اس اجتماع سے ایک واضح پیغام ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یاد رکھو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم حضور کے غلام ہیں اگر تمہارے زر خرید لوگ تمہارے خریدے ہوئے تمہارے ایجنٹ اور تمہارے غلام لوگ جو ہیں اگر تمہارا ساتھ دے رہے ہیں تو یاد رکھیے جیش محمد موجود ہے محمد کریم علیہ مسلاط وسلام کا لشکر موجود ہے آقا کے راستے کو اپنا کر اگر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آتی ہے تو آقا علیہ سلاط وسلام مسلمانوں کو عدم تحفظ کا شکار نہیں ہونے دیتے بلکہ مسلمانوں کے اندر تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں چودہ سو صحابہ کو اپنے ہاتھ پر بیت کروا کے کیا اعلان تھا اس بات کا اعلان تھا دنیا میں کوئی مسلمان غیر محفوظ نہیں ہو سکتا مسلمان کی عزت و آبرو جان ماں غیر محفوظ نہیں ہو سکتی اور اگر مدینہ کی سرزمین کے اندر ایک یہودی مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے آقا اس کے لیے لشکر روانہ فرماتے ہیں کیا پیغام تھا دنیا میں کوئی مسلمان عورت غیر محفوظ نہیں ہے اور اگر محمد بن قاسم محمد بن قاسم حجاج ابن یوسف کے بہن بجنے پر ایک مسلمان عورت کی پکار پر اگر وہ چلتا ہے اور یہاں آ کر راجا دہر کو سبق سکھاتا ہے اس بات کا پیغام ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے مسلمان غیر محفوظ نہیں ہو سکتا اور اگر یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ کو پیغام پہنچتا ہے کہ ایک مسلمان کے چہرے کے اوپر ایک کافر جرنیل نے تھپڑ مارا ہے وہ لاکھ جتن کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس مسلمان کا انتقام لیتے ہیں کس بات کا احساس ہے کہ مسلمان کبھی غیر محفوظ نہیں ہو سکتا میرے بھائیو اس کے لیے قرآن ہمیں کہتا ہے عمان لا قاتل فی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ان حالات کے اندر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے یہ ایک سوال ہے جو مجھ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے جہاد کے منکرین سے بھی ہے کیوں نہیں کرتے جہاد تمہیں اپنے اندر یہ احساس ختم کر کے ہم غیر محفوظ رہی قرآن نے ہمیں تحفظ دیا ہے ہمیں اپنے مظلوم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا ہوگا دیں گے انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ یہی سبق ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر رب العالمین